جناب شعبہ نے اپنی سنت سے یہ حدیث بیان کی اور کہا پھر اس میں پھونک ماری اور اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک یا کلائیوں تک کیا شعبہ نے کہا سلمہ دونوں ہاتھ چہرہ اور دونوں کلائیاں بیان کیا کرتے تھے تو ایک دن منصور نے ان سے کہا کہ جو آپ کہتے ہیں اس پہ غور کر لیجئے کلائیوں کا ذکر آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا سننے داود حدیث نمبر تین سو پچیس